السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 426 سبق نمبر 426 یہ بھی سلام کے متعلق دوسرا سبق دے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں نمبر ایک جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے نمبر دو جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے نمبر تین جب اسے چھینک آئے اور الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ و نمبر چار جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے نمبر پانچ جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور نمبر چھ اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھیان سے یہ حدیث سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ تمہاری عزتیں بڑھنے لگے سلام پھیلانے سے عزت بڑھتی ہے تاکہ تم بلند ہو جاؤ یہ حدیث تبرانی میں ہے یہ ساری کے ساری حدیثیں میں نے بیان کی سلام کے سلسلے میں گھر میں اگر کوئی آپ کا داخل ہوا بچہ داخل ہوا آپ کا لڑکا داخل ہوا لڑکی داخل ہوئی یا کوئی اس نے سلام نہیں کیا اسے اس کی اصلاح کے لیے واپس گھر سے نکالو بھی سلام کر کے آؤ اصلاح کرو کہ بھی سلام کر کے آؤ تم بغیر سلام کے کیسے آ گئے یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور سلام ہر مسلمان کو کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ جسے پہچانتے ہو اسے سلام کرو جسے نہیں پہچانتے ہو اسے سلام مت کرو یہ نہیں پندرہ آدمی بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو سلامت کرو سلام السلام علیکم عبداللہ بھائی السلام علیکم عبد الرحمان بھائی نہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ خالی پہچان والے کو سلام کرنا لوگ بیٹھے ہیں دس پندرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر مسند حدیث کے اندر مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے یہ ساری حدیث ہے میں نے سلام کے بارے میں کہی ہیں ایک حدیث اور سن لیجئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے بعض لوگ جو ہے اڑے ٹڑے ہوتے ہیں اور بہت اینٹھنے والے ہوتے ہیں وہ سلام بھی نہیں کرتے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے وہ تکبر کی علامت ہے اور سلام کو جو پہل کرے گا وہ تکبر سے بری ہوگا اس لیے اور پھر حضور یہ حدیث بے حقی میں ہے یہ ساری حدیثوں کے حوالے دھیان سے لکھنا جو لکھنا اگر کوئی کوئی لکھنا چاہے یہ جو اب کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے بے حقی میں یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے بیٹے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا یہ حدیث ترویزی میں ہے اس کے لیے یہ ساری کے ساری حدیث میں نے بیان کی سلام کا بہت اہتمام کیجیے عزتیں چاہتے ہو سربلندی چاہتے ہو تو سلام کو خوب پھیلاؤ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین چلو میں ہی آپ کو سلام کرتا ہوں مجھے سلام کا جواب دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین